الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا الله تبارك میں آخری عشرہ آنے والا ہے جس میں راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوگی انشاءاللہ تو جو تو رمضان گزر رہا ہے اس کی قدر و قیمت اور عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے جب موسم آتا ہے اور بازار میں چیزوں کی کثرت ہوتی ہے تو قیمتیں بھی گھٹ جاتی ہیں مال زیادہ آتا ہے تو قیمتیں زیادہ اوپر نہیں جاتی لیکن جیسے جیسے مال کم ہوتا جاتا ہے قیمتیں بڑھتی جاتی تو یہی معاملہ رمضان کا بھی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی دنوں میں راتوں میں کوئی اللہ تعالی کمی کر دیتے ہوں اجر و ثواب میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اب جو رہ گیا ہے اسی کی قدر کرنی ہے اور دن کی قدر یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور روزہ صحیح معنی میں رکھے صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا نہ کرے بلکہ ہر گناہ سے بچ کر کے دن گزارے تو اس کا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہوگا زبان بھی قابو میں رہے نظر بھی قابو میں رہے کان بھی قابو میں رہے اور دیگر اعضا بھی ٹھیک ٹھاک رہیں روزے کو فضول وقت مشاغل میں نہ گزارا جائے کہ بھائی اچھا موقع ہے کوئی کام نہیں تو موبائل ہی چلاتے رہو نہ نفع نفع دین نہ دنیا بلکہ روزہ روزے کی طرح رکھا جائے اور رات کا یہ ہے کہ بھائی جتنا زیادہ وقت عبادات میں لگ جائے اور خصوصاً قرآن کریم میں لگ جائے بسا غنیمت ہے پڑھنے میں لگے سننے میں لگے اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے کہ بھائی اتنی دیر لگ گئی ترابی میں تھک گئے فلاں ہو گئے ارے بھائی اجر و ثواب بھی تو ویسے ہی مل رہا ہے اگر دیر لگ رہی ہے تو کیا ہے ثواب بھی تو ویسے ہی مل رہا ہے قیامت میں جب پتہ چلے گا ثواب کو تو آدمی سوچے گا میں دو کیوں لگے تین لگ جاتے تو اور اچھا مگر تب آدمی خالی افسوس ہی کر پائے گا تلافی نہیں کر پائے گا تو آدمی اکیلے پڑے تو جلدی اکتاہٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ مل کے ادا کرے جماعت سے ادا کرے تو سب کے ساتھ آسانی سے عبادات انجام پا جاتی ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا سننا اور اس میں ہماری راتوں کا لگنا رمضان میں یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کریم کے مضامین کا بھی مذاکرہ ہو جائے تو پھر تو نور نالا نور ہے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے تو آج آپ کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئی ہیں قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو امتیازی حیثیت حاصل ہے انہی میں سے ایک سورہ کام بھی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں یا جمعے کے دن میں چوبیس گھنٹے میں جمعرات رات کے دن کے بعد مغرب سے وقت شروع ہوتا ہے سورج کاپ کا اور جمعے کے دن مغرب تک رہتا ہے اس چوبیس گھنٹے میں جو آدمی سورج پڑھ لیں تو جس مقام پر وہ پڑھے گا وہاں سے لے کے اور بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تک نور ہی نور ہو جائے گا سورج کا پڑھنے کا فائدہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کا پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے روشنی روشنی نور ہی نور ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایمانی نور پیدا فرمائیں گے جو اس کو خیر کی طرف راغب کرے گا آدمی اس کی برکت سے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے بچوں کو عادی بنانا چاہیے بچیوں کو عادی بنانا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن یا رات میں سورہ کام ضرور پڑھ لیں اگر حفظ یاد ہو تو بہت اچھا ہے اور اگر حفظ یاد نہ بھی ہو تو ناظرہ پڑھ لے آدمی آدھے پارے کی صورت ہے آدھے سے کچھ زیادہ تو کیا بڑی بات ہے اگر کچھ دیر کسی میں لگ جائے نور بھی تو بہت مل رہا ہے یہاں سے لے کے مکہ موسم تک نور ہے اور پندرہ منٹ کی بات ہے پڑھنے کی عام آدمی کے لیے اور حافظ تو اور پانچ چھ منٹ میں پڑھ لیں محنت زیادہ نہیں مگر ثواب بہت اور ایک اور عظیم فائدہ ہے اس کا پیغمبر علیہ صاحب نے فرمایا کہ جو سورہ کاف کی ابتدائی آیتیں یا آخری دس آیتیں پڑھ لیں ابتدائی دس آیتیں یا آخر کی دس آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھیں گے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو نہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا پیش آیا نہ اس کے بعد پیش آئے گا گمراہی کا وہ دجال کانے دجال کا فتنہ ہے جو آئے دن فتنے پیش آتے رہتے ہیں یہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو جب اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچائیں گے تو چھوٹے موٹے فتنے سے بدر بچائیں تو پوری صورت پڑھی جائے اور کم از کم یہ ابتدا کی اور آخر کی آیتیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ گمراہی سے اور فطروں سے آدمی محفوظ رہے گا یہ دراصل چند نوجوانوں کا ایک واقعہ ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے شروع میں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس اور وہ بڑا پرلے درجے کا مشرق تھا اور وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا پاٹ کراتا تھا یہ نہیں کہ کوئی کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو ٹھیک بلکہ زبردستی کرنی پڑے گی ایسا ہو جبر کرتا تھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی کے خاندان کے کچھ نوجوان ان کو دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کیا ہم اپنے ہی ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور اسی کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں یہ بیچارے جو خود بن بھی نہیں سکتے ہمارے بنانے کے محتاج ہیں ان سے مانگنے سے کیا فائدہ یہ تو بے بس ہیں بے دس ہیں جو ہل جل نہیں سکتے بن نہیں سکتے وہ ہماری بنا بگاڑ کیا سکتے ہیں تو ان کا ایک تہوار تھا اس تہوار میں یہ لوگ شریک تھے اور یہ بات ان کے ذہن میں پیدا ہوئی تو ایک نوجوان جا کے علم کو بیٹھ گیا ان سے ہٹ کر جہاں وہ پوجا پاٹ چل رہی تھی ہوگی چل رہی تھی وہ الگ چلا گیا کچھ دیر میں اتفاق سے دوسرا بھی پہنچ گیا وہ بھی وہیں بیٹھ گئے اس طرح سات لوگ جمع ہو گئے کوئی کسی سے بتا کچھ نہیں رہا ڈر کے مارے کہ کہیں جاسوس نہ ہو اوپر تک بات نہ پہنچ جائے مگر کب تک آدمی چپ رہے جب کافی دیر ہو گئی تو بات شروع ہوئی کہ بھائی کیا معاملہ ہے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو کیسے آئے یہاں تو بات کھلنی شروع ہوئی اتفاق سے ساتوں کے ذہن میں ایک ہی بات پیدا ہوئی کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو ہم بنا رہے ہیں وہ پوجا کے لائق کیسے ہو جائے گا وہ تو خود ہی محتاج ہے وہ ہماری ضرورت کیسے پوری کرے گا اور بھائی عبادت کے لائق تو میں سے ایک اللہ ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے یہ سب شراب ہے جھاگ ہے کچھ نہیں اس میں رکھا اب یہ ساتوں لوگ جمع ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی بات لوگوں سے کرنی شروع کی تو کئی لوگ بھی ان کی بات میں تصدیق کرنے لگے کہ ہاں بھائی بات تو تمہاری ٹھیک تو شدہ شدہ یہ خبر جو تھی دقیانوس کو پہنچ گئی اس نے ان کو بلا لیا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ تم نے ایسا کہا تم نے ویسا کہا تو اللہ تعالی نے ان کو قوت عطا فرمائی اور انہوں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کہا کہ ہاں ہم نے کہا ہے اور عبادت کے لائق تو بس ایک اللہ ہے تو بادشاہ بڑا بل بلایا مگر یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے اس لیے ان کو فوراً سزا دینے پر جھجک ہوئی اسے تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم سوچ بچار کر لو غور و فکر کر لو اس کے بعد پھر تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا اب یہ وہاں سے جب اٹھ کے آئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دوبارہ لوگوں کے سامنے گئے یا بادشاہ کے پاس گئے تو یہ ہمیں مجبور کریں گے غلط بات کی تائید کرنے پر اس لیے ایسا کرو کہ یہاں سے کہیں چھپ جاؤ جا کر کے تاکہ جب سامنے نہیں ہوگا تو پھر یہ ہم مجبور بھی نہیں ہوں گے اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دیجئے اور ہمارے لیے ہمارے معاملات کو درست کر دیجئے ایسی تدبیر آپ اختیار فرمائیے کہ ہم ان کے جھانسے میں نہ آئے اب عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ یہ سات آدمی ایک غار میں چلے گئے اور ان کے ساتھ آٹھواں ایک کتا ہو گیا اب یہ جب غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں پر فوراً نیند مسلط کر دی اور یہ نیند ہماری آپ کی طرح نیند نہیں تھی کہ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چھ گھنٹے کی ہو تین سو نو سال تک یہ لوگ سوتے رہے اس غور میں اور اللہ تعالی ایسا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کروٹیں لیتے رہے ان کو نہ لگ جائے اور ان کا بدن خراب نہ ہو جائے اور اس غار میں کچھ کچھ دھوپ بھی آتی رہی اور وہ کتا جو ہے سامنے بیٹھا رہا جیسے بیٹھا ہوا ایسا لگتا رہا کہ اگر کوئی وہاں قریب بھی جائے تو دہشت سے بھاگ لے اندر کوئی جا نہ سکے تین سو نو سال تک اللہ تعالی نے انہیں سلائے رکھا تین صدیاں گزر گئی نسلیں گزر گئی لوگ ختم ہو گئے اب ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ بادشاہ بھی مر لیا نوس اور اس کے بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدوسس اور یہ بادشاہ جو تھا وہ صحیح دین پر تھا اس زمانے میں اور اس زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ بحث لوگوں میں چل رہی اب اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کھولی یہ بیدار ہو گئے اور یہ ہوا کہ بھائی کتنی دیر ہم سوئے تو کوئی کہنے لگا کہ بھائی صبح سے شام تک ہوئی ہوئی چند گھنٹے سوئے ہوں گے کیا رے بھائی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اب تک نہیں بھوک لگی تین سو نو سال تک اب جب بیدار ہوئے تو بھوک یا تو اگر بھوکا آدمی سو جائے تو نیند ختم ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے کیا انتظام اللہ نے کیا کہ زندہ بھی رہے اور بھوک بھی نہیں لگی اور جب بیدار ہوئے تو بھوک اب کیا کرنا ہے تو ایک آدمی کو اپنے میں سے طے کیا کہ بھائی جاؤ اور ذرا چھپتے چھپاتے جائیے کہیں پتہ چل گیا پھر پکڑ لیں گے اور حلال کھانا لے کے آؤ تو ہم کھائیں گے اب یہ آدمی گیا دکان پہ پہنچا تو وہاں تو رنگ ہی بدلا ہوا تین سو سال میں تو سب بدل جاتا ہے اس نے سودا ودا کیا اب جو پیسے نکالے تو پرانے وہ جو دکاندار تھا وہ حیرت میں پڑا بھی یہ تیرے پاس کہاں سے آئے پیسے یہ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا پرانا کہ نہیں میرے پیسے تو رفتہ رفتہ خبر بادشاہ تک پہنچی اور یہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ چند نوجوان تھے جو غائب ہو چکے تھے جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ انہی میں سے اور وہ جو مسئلہ چل رہا تھا کہ دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں لوگوں کو اس کا یقین آ گیا کہ جو اللہ تعالی تین سو نو سال تک سلا کر دوبارہ جگا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اور مسئلہ حل ہو گیا اب یہ ہوا کہ بھائی ان سے ملاقات کی جائے ان لوگوں سے جو لوگ گئے وہاں پر ملنے کے لیے لیکن جب یہ آدمی واپس اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچا تو اللہ نے ان سب کو موت دے دی اور وہ سب وفات پا گئے یہ قصہ قرآن پاک میں نقل ہے اس صورت میں اور اس میں بڑے سبق ہیں ایک سبق تو یہ ہے کہ حق پر جمنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے یہ فریاد کی کہ اللہ العالمین ہم اگر ان کے قبضے میں آ گئے تو یہ دوبارہ ہمیں مجبور کر دیں گے آپ ہماری مدد کیجیے اور رحمت پر اور ہدایت پر قائم رکھیے اور یہ سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم الشان ہے وہ لمبی مدت تک نیند بھی دے سکتا ہے اور وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے اور یہ واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے افسانہ نہیں ہے بالکل برحق ہے سو فیصد صحیح ہے قرآن پاک میں جب نقل ہو گیا تو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چنانچہ اس واقعے کے ذکر کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے فرماتے ہیں الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ وہ ڈر سنا دے اللہ کی طرف سے ایک سخت آفت کا یعنی جو ایمان نہ لائے آخرت میں اس کو سخت سزا ملے گی حضور یہ ڈر سنانے کے لیے دنیا میں آئے ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اور خوشخبری سنا دیں ایمان لانے والوں کو جو نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے یعنی جنت ملے گی تو دو چار دن کے لیے نہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں مزے کریں گے موج کریں گے اور ڈر سنا دے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد یہ بھی بات لوگوں کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے کوئی بیٹا مانتا ہے کوئی بیٹیاں مانتا ہے اللہ کو اس سے بہت جلال آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی مسیل نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہو جائے گی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے میں کو کچھ خبر نہیں ہے اس بات کی نہ ان کے باپ دادوں کو کوئی دلیل نہیں ہے خواب بس ایک بات چلی آ رہی ہے کہ جی ہے بیٹا مان لو زبردستی مان لو من فو کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے وہ صرف جھوٹ بک رہے ہیں سب بکواس ہے اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَى سو آپ کہیں آپ اپنی جان کو گھونٹ نہ ڈالیں ان لوگوں کے پیچھے اگر وہ اس بات کو نہ مانے افسوس کی وجہ سے یعنی پیغمبر علیہ صاحب کو ایک جذبہ تھا ایک اندر سے کڑھن تھی کہ لوگ کیسے ایمان لے آئے ایمان نہیں لا رہے تو آپ کے دل میں بے چینی ہوا کرتی تھی اس کا یہاں تذکرہ ہے ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر اس کی رونق کے لیے تاکہ لوگوں کو جانچ لیں کہ کون اچھا کام کرتا ہے یعنی دنیا جو ہم نے سجائی ہے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے جی لگانے کے لیے نہیں ہے کیسی میں پڑے ہوں آزمائش ہے اور ہم کر دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے ایک کھلا چٹیل میدان چھانٹ کر یعنی ایک دن وہ آئے گا آج تو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں بڑے بڑے شہر آباد ہیں رونقیں ہیں اور <clears throat> زبردست قسم کی ترقی ہے دنیا میں آپ جائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد وہ دن آئے گا جب یہ سب چٹیل میدان ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا سب میدان ہو جائے ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا کیا آپ کو خیال ہے کہ غار اور کھوکے رہنے والے ہماری قدرتوں میں سے عجیب اور اچھمبا تھے یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہم جب مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو سلا بھی سکتے ہیں اسی وجہ سے جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو دعا کیا پڑی جاتی ہے الحمد للہ اماتنا وإليه مشہور شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے ہمیں موت دے کر دوبارہ زندگی دی یہ دعا پڑھی جاتی سوتے وقت کیا پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے میں مر رہا ہوں اللہ کے نام سے میری زندگی ہوگی تو موت بھی یعنی سونا بھی ایک طرح کی موت ہے موت کی مثال ہے جا بیٹھے چند جوان پہاڑ کی کھو میں اور کہنے لگے اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کیجیے اور ہمارے کام میں درستی پیدا کر دیجیے پھر ہم نے ان کے کان تھپک دیے اسی کھو میں چند برس گنتی کے یعنی اس پر نیل تاری کر دی ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے تو آگے بھی اس کا تذکرہ ہے جس کا ہم نے خلاصہ بیان کیا اس میں ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور سے اور مزلات سے اور گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے دین حق پر استقامت نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين